اپنے سننے والوں کی ملاقات پاکستان کے مشہور playback singer Ahmed Rushdi سے کرا رہے ہیں احمد رشتی حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے پاکستان بننے کے بعد کراچی آ گئے اور ریڈیو پاکستان کراچی سے ہلکے پھلکے گانوں میں حصہ لینے لگے فلم انڈسٹری سے وابستہ ہوتے ہی احمد رشتی کی شہرت اور بڑھ گئی احمد رشتی اب تک جن فلموں کے لیے گا چکے ہیں ان میں سپیرن زمانہ کیا کہے گا آنچل دل نے تجھے مان لیا قانون ایسا بھی ہوتا ہے جو کر نہلے پہ دہلا نیلم دامن ٹانگے والا اور خاموش رہو ام سلیم احمد رشتی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کچھ پوچھیں گے نہیں مجھ سے نہیں نہیں میں تو آپ کی دھن سن رہا تھا یہ کسی فلمی گانے ہاں، میں نے یہ فلم جمیلا میں ایک گیت گایا تھا تو بس یوں ہی دھن کو تازہ کر رہا تھا بڑی عمدہ ہے ویسے رشدی صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کس بات کی مبارکباد پیش کروں آپ کو بہترین گلوکار کا ایوارڈ ملا ہے یاد جی جی اور پھر آپ کی ماشاءاللہ شادی ہوئی اگرچہ ابھی خانہ آبادی میں کچھ دیر ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کس چیز کی پہلے موبائل نکاح ہوا ہے ابھی تو رخصتی باقی ہے صاحب نکاح میں تو بہت سے مہمان ہاں, ہاں، سلیم بھائی جب مجھ سے بلوایا جا رہا تھا کہ قبول ہے تو ایک آواز آئی کہ گول گپے والا گول گپے والا اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ آواز نسوانی تھی <laughs> بہت لطف آیا جی ہاں بڑا لافٹر پڑا تھا ہاں۔ بہرحال تو رشدی صاحب آج کل آپ کے کون کون سے بہترین گانے آنے والی ہیں سلیم بھائی میں چھوٹی سی دنیا میری پکچر آ رہی ہے اور جمیلا ہے جس کا یہ گانا گا رہے جی ہاں میں بھی جو گانا گنگنا رہا تھا اسے اور نیلم ہے پاکیزہ ٹانگے والا فرنگی خاموش رہو انسپیکٹر چھوٹی سی دنیا چھوٹی بہن قتل کے بعد اچھا سلیم بھائی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ میں نے بہت سے پنجابی فلموں میں گیت ہاں آپ کے سنے ہم نے ریکارڈ پنجابی جی ہاں ویسے میری پکچر چوڑیاں ہاں چوڑیاں میں بھی آپ کے گانے جی ہاں۔ ہاں۔ اور ویسے پنجابی پکچروں میں میں نے چچا خامہ خواہ ڈاچی میرا ماہی تیسمر خواہ وغیرہ میں گایا یہ آنے والی ہیں جی ہاں یہ پکچر آنے والی ہیں صاحب دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ ان گانوں میں سے ایک ایک لائن ریسائٹ کرتے ہیں تو بڑا مزہ آئے کچھ ساز وغیرہ تو ہے نہیں بھاگنا ایک شاعر ہوں ایک ہوں میں اور حسینوں کا رنگین تصور ہوں میں ایک شاعر ہوں ہوں میں میں ایک مصور رشدی صاحب یہ کون سی فلم کا گانا ہے جی یہ جمیلا ایک فلم بن رہی ہے جس شباب کرانی بنا رہے ہیں اس کا میوزک کس کا ہے وہی منظور اشرف جن کے گانے پر میں نے اس سال کا ایوارڈ لیا ہے گول گپے گول گپے والے پر <laughs> اچھا اور کون سی فلم کا گانا آپ کہہ رہے تھے ایک لوری ہے وہ بڑی اچھی لوری خلیل احمد صاحب نے بنائی ہے وہ چھوٹی سی دنیا کے لیے نیند تجھے دوں گا میں سونے کی بندیا تجھے دوں گا میں سونے کی بندیا میرے کو سلا جا نیندیا ری نیندیا تجھے دوں گا میں چھونے کی بندیا جی ہاں سلیم بھائی وہ باہر ایکسپریشن تو دینے پڑتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بہلانا بھی ہوتا ہے نا تو رشدی صاحب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شادی ہونے کے بعد یعنی نکاح ہونے کے بعد آپ کی طبیعت میں کچھ سنجیدہ گانوں کے لیے زیادہ وسط نہیں سلیم بھائی یہ تو بہرحال ابھی تو میری بھرپور شادی تو ہوئی نہیں ہے نا ایک قسم کی ریہرسل جی ہاں ابھی میں نے شادی کی ریہرسل کی ہے ویسے کب تک ہو رہی ہے آپ کی رخصتی جی دسمبر میں ہے انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے اچھا اور کون سی فلم کی آپ کہہ رہے تھے سلیم بھائی ایک گانا میں نے پنجابی پکچر کا ایک میں گانا سنا دوں آپ کو چٹی کڑتی ہائے نی چٹی کڑتی دوپٹا کالا فیتیاں والا تے تک تک دل تڑکے دل تڑکے انگ انگ میرا پھڑ کے تے تک تک دل تڑکے یہ یہ جو کچھ آپ نے گانا گایا آپ سمجھ گئے تھے ہاں صاحب سمجھنا تو پڑتا ہے ورنہ اگر نہ سمجھوں تو پھر ایکسپریشن اس گانے میں میں کیسے دے سکتا ہوں اس میں لب لہجہ آپ کا بڑا عجیب و غریب ہے ہاں صاحب ویسے کافی پریکٹس کی جی ہاں کافی پریکٹس کرنے کے بعد مگر اب یہ ہے کہ اب مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ویسے پنجابی گانے جی گا ہاں۔ لیتی اچھا کتنے گانے گائے ہوں گے آپ نے پنجابی پنجابی کم کم از میرے خیال میں میں نے کوئی پچیس تیس گانے میں ریکارڈ کرائے آپ کا ایک گانا ہے دامن کا وہ آج کل بڑا مقبول ہو رہا ہے ولہ سے پاؤں تلک جی، جی۔ موج نور ہو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے ہاں سنی بھائی وہ گانا کچھ دھن کمپوزیشن کچھ اس قسم کی ٹھیک ہے مجھے خود موڈ زیادہ تھا اس وقت اس وقت میں گانا گا رہا تھا میرے خیال میں ویسے سامعین کو بھی یہ گانا پسند آیا ہوگا یقینی طور پہ اس لیے کہ جی ہاں ویسے میں نے اس گانے کو کافی موڈ میں گایا ہے اس لیے کہ اس کی کمپوزیشن واقعی بہت اچھی تھی اس کے الفاظ اور دھن یعنی کچھ اس طریقے سے ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ مجھے خود ایک قسم کا موڈ میرا بنا اور اچھا رشدی صاحب اسی قسم کا جیسا آپ نے فرمایا ہے اور کسی گانے کے ساتھ آپ کا موڈ بن گیا ہاں صاحب ویسے میں نے کافی گانے گائے ہیں پر ویسے تو ہر گانا میں میں موڈ ہی گاتا ہوں <laughs> سلیم بھائی ایک گانا جس طریقے سے میں نے گول گپے والا گانا تھا گایا تھا جی۔ اس طریقے سے ایک اور میں گانا میں نے گایا ہے یہ بھی فلم جمیلا کا گانا ہے اور سنیے نام میرا عبداللہ اللہ بیچتا ہوں رس گلا رس کا گالا شہد کا پیالہ کھائے قسمت والا یہ رس گلا رس گلا رس گلا رس گلے کے نام پہ دل کے ٹکڑے جوڑ کے لایا ڈالا ارق محبت والا پیار کا برق لگایا ہو بابو پیار کا ورق لگایا رس گلے میں میرا ہی دل دھک دھک ہے دھڑکلا رس گلا رس گلا رس نام میرا عبداللہ اس گانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے روشی صاحب میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت مزے کا گانا ہے اچھا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو گانوں کے ہو گئے روشتی صاحب آپ کو ایک پورا گانا بھی ہونا چاہیے ہاں سلیم بھائی میری پسند کا گانا ہے فلم خاموش رہو کا وہ ریکارڈ آپ سنوا دیں اس کی موسیقی کس کی ہے اس کی موسیقی خلیل احمد نے دی ہے اور یہ میرے خیال میں بہت اچھا گانا ہے سنیں آپ <laughs> ویسے مجھے بہت <laughs> ظاہر ہونا چاہیے یہ لیجیے ریکارڈ سنیے کیا اشارہ تو نے ہم کو پیچھے پیچھے آنے کا تیری ہو پیچھے پیچھے آنے کا ورنہ مطلب کیا ہے ایسے ہاتھ جھٹک کر جانے کا تیری ہو ہاتھ جھٹک کر جانے کا کیا اشارہ تو نے ہم کو جان لیا ہے مان لیا ہے کیا نخرے دکھلاتی ہو آخر ہم بھی دل والے ہیں کیوں ہم کو تڑ پاتی ہو دیکھا تو نے خوب طریقہ الٹا روب جمانے کا نام مطلب کیا ہے ایسے ہاتھ جھٹک کر جانے کا تیری ہو ہاتھ جھٹک کر جانے کا کیا اشارہ نے ہم کو سمجھ گئے ہم راز تیرے شرمانے کا یا اشارہ تو نے ہم کو اچھا روشدی صاحب وہ جو ایوارڈ ملا ہے آپ کو اس سے آپ نے کیا جی ہاں ایوارڈ سے میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اچھے گانے گاؤں اور اسی طرح ہر سال ایوارڈ لوں اور گزشتہ سال بھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے چاند سا مکھلا گورا بدن پر ایوارڈ لیا تھا بیسٹ سنگر کا اور اس سال بھی ایوارڈ لیا اور انشاءاللہ گزشتہ سال لے کر ہیٹرک کروں گا <laughs> اچھا روشتی صاحب اب تو آپ بہت ہی مصروف آدمی بن گئے ہیں تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ہائی سنس بلب بنانے والوں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے سنگل تحفہ ہے آپ کے لیے تھینک uh, یو شکریہ کچھ بلبس ہیں اور ٹیوب لائٹ ہے اسے قبول فرمائیے شکریہ شکریہ اب تو اس قسم کی چیزوں کی آپ کو اکثر و بیشتر ضرورت محسوس ہوا <laughs> اچھا،, اچھا پھر آپ سے ملاقات خدا خدا